حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے واپس لوٹے تو راستے میں ایک گھاٹی کی طرف ہو لیے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مغرب کی نماز پڑھیں گے فرمایا نہیں نماز کی جگہ تو آگے مزدلفہ میں ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ستائیس